یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلح ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے